بے شک وہ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز کام رکھتے اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں پوشیدہ اور ظاہر وہ عیست تجارت کے امیدوار ہیں جس میں ہرگز تو آٹا نقصان ناؤ